بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسز آج لیکچر نمبر 40 ہے انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈیفرنشل ایکویشن کو ہم مکمل کریں گے ہم آپ کے ساتھ آج کل ڈسکس کر رہے تھے چیپٹر نمبر 7 جس میں ہم نے بات چیت کی آرڈنری ڈیفرنشل ایکویشن کی اس کے اندر مختلف سولوشن آپ کو بتائے مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے وہ ٹیلر سیریز تھی یا میتھڈ تھا یا رنگے کوٹا میتھڈ تھا and predictor corrector method last time ہم نے یہ پی سی میتھڈ ڈسکس کیا تھا تو آج کا لیکچر ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا ایک ریوائز کر دوں گا جو چیزیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں کی ہیں اور اس کے بعد ایک نیا میتھڈ آپ کو بتاؤں گا اور ایک آدھ ایگزامپل کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کو مکمل کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کچھ پرابلمس ڈسکس کریں گے یہ جو آر کی میتھڈ یا رنگا کٹے میتھڈ تھا یہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور ڈسکس کرنے کے دوران کچھ تھوڑی سی کمپلیکیشنس ہی آئیں کمپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک پورا لیکچر ڈیوٹ کیا تھا جس کے اندر ڈیریویشن تھی تو ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر دیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا رواں ہو جائے وی کنسیڈر دی آئی وی پی اس کے اندر کیا کیا تھا ہم نے بیسیکلی آر کے میتھڈ کے اندر کہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہم نے لے لیا تھا اس انیشیل ویلیو پرابلم کو لے کے اس کے بعد ہم نے ایسٹیمیشن کی تھی اور اس کے بعد اپروکسیمیشن کرنے کے بعد ہم نے کچھ جواب نکالے تھے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو انیشیل ویلو پرابلم لیا تھا وہ کیا تھا وہ وہی تھا جو اسٹریٹ فارورڈ سمپل سا D Y by D T equal to F T Y اور Y T N equal to Y N تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ نئے پیرامیٹرس نئے کانسٹنٹس ہم نے ڈیفائن کیے تھے جس کو ہم نے کہا تھا کے ون کے ٹو اور کے ون کو ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا کے ون تھا ہمارے پاس H F T N Y N یعنی ایچ آپ کے پاس وہی انٹرول تھا جو T one minus T nought کے برابر اور ایچ وہی تھا جو T three minus T two کے برابر یعنی کہ یہ انٹرول جو آپ کے پاس موجود ہے ڈفرنس دوسری چیز یہ ہم نے کیا کیا تھا کے ٹو ہم نے ڈیفائن کیا تھا that is equal to H F T N plus alpha H Y N plus beta K one یعنی کہ کے ٹو جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا یہ اپڈیٹڈ ورژن تھا اپڈیٹڈ ورژن کہاں سے آیا تھا جو ہم نے کے ون ابھی ڈیفائن کیا تھا اور کے ون کو یہاں پہ استعمال کیا تھا تو once again I will try to emphasize کہ K one was equal to H F T N Y N and K two is equal to H F T N plus alpha H Y N plus beta K one اب یہاں سے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس دو اکویشن دی ہوئی ہیں اس کے اندر چار ان نون ہے کے ون کے ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے الفا اور بیٹا بھی ان نون ہے پھر ہم نے کیا کیا تھا and we took the weighted average of K one and K two and add to Y N to get Y N plus one یعنی ہم نے basically Y N plus one کو کیلکولیٹ کرنا تھا ہمارے پاس وائی این دیا ہوا تھا ہم نے یہ کے ون اور کے ٹو ڈیفائن کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ وائی این کے اندر اس کا ویٹڈ ایوریج آپ نے ایڈ کر کے کیا معلوم کرنا ہے یہ کیا تھا نا یہی جناب کیا تھا ہم نے اور وہاں سے پھر ہم نے ڈرائیو کر لیا تھا کہ ڈبلو ون پلس ہے ہمارے پاس ون کے برابر ہے اور W W two two two two two alpha is is equal equal beta one by تو یہاں سے ہمارے پاس کیا چیز آ گئی یہاں سے ہمارے پاس چار ان نون ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس الفا بیٹا ڈبلو ون اور ڈبلو ٹو لیکن یہ ہمارے پاس جو اکویشن ہے اکویشن کے اندر تین ہمارے پاس اکویشن ہیں چار ان نون ہیں تو کسی ایک کی ویلو بھی ہم سبسٹیچیوٹ کر کے یا سپوز کر کے باقی تین کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا کہ ڈبلو ٹو کو سپوز کر لیا تھا کہ کوئی بھی ایک آربیٹری ہے اور وہاں سے ڈبلو ون کی ویلو معلوم کر لی وہ ڈبلو ون کی ویلو کیا تھی ون مائنس ڈبلو ٹو اسی طریقے سے الفا کی ویلو آ گئی one over two W two اور بیٹا کی ویلو بھی آ گئی آپ کے پاس one over two W two and then we calculate some special cases جہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ W two is equal to one by three ہے اور W one is equal to two by three N L four equal to three by two تو وہاں سے ہمارے پاس وائی این پلس ون کیا گیا تھا Y N plus one is equal to Y N plus one by three into two K one plus K two اور اسی طریقے سے کے ون آپ کے پاس تھا ایچ ایف ٹی وائی اور کے ٹو تھا آپ کے پاس H F T plus three by two H and Y plus three by two K one یہ خیال رکھیے گا یہ آپ کے پاس کیا آ گیا کے ون اور کے ٹو کی ویلو آ گئی اس کے بعد دوسرا کیس کیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈبلو ون کی ویلو بھی ون بائی ٹو اور ڈبلو ٹو کی ویلو بھی ون بائی ٹو لی تھی اور وہاں سے ہمارے پاس alpha is equal to beta is equal to one آ گیا تھا یہ جو میں نے ویلو نہیں ہے نا کہ آپ نے ڈبلو ٹو کی ویلو ون بائی ٹو لیں گے تو ڈبلو ون کی ویلو بھی آٹومیٹکلی ون بائی ٹو آ جائے گی اسی طریقے سے وائی این پلس ون کیا آ گیا تھا وہاں سے Y N plus one is equal to Y N plus K one plus K two divide by two and K one is equal to H F T Y and K two is equal to H F T plus H and Y plus K one تو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے alpha is equal to beta is equal to one Y N plus one is equal to Y N plus K one plus K two divide by two and K one is equal to H F T Y K two is equal to H F T plus H Y plus K one اس کے بعد ہمارے پاس fourth order R K method was described as Y N plus one is equal to Y N plus one by six K one plus two K two plus two K three plus K four ٹھیک ہے نا Y N plus one is equal to Y N plus one by six K one plus two K two plus two K three plus K four نا we calculated fourth order R K method یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا جس میں ہم نے وائی این پلس ون یہاں پہ نکالا تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن سالو کرنے کا طریقہ کار ہم نے ڈرائیو کیا ہے یعنی جو آر کے میتھڈ ہم نے ڈرائیو کیے ہیں یہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں کس کے اندر فرسٹ آرڈر کے اندر نہیں بلکہ ہائر آرڈر کے ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کرنے کے اندر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم آف لینئر اکویشن کو سالو کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے میں نے بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایک ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے فرسٹ سیکنڈ آرڈر کی ہے جس میں d two y by d t square موجود ہے تو آپ کیا فرض کر لیں کہ d y by d t to p ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے d two y by d t square کیا ہو جائے گا d p by d t ہو جائے گا تو یہ جو آپ کے پاس ایک سنگل سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کو آپ توڑ سکتے ہیں دو لینئر دو فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن میں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس تھرڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے تو اس کو آپ توڑ سکتے ہیں تین ڈیفرنشیل اکویشن اور فرسٹ آرڈر میں آپ توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب وہ توڑیں گے تو وہاں سے آپ کے پاس کیا چیز ہوگی جس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس کے ون کے ٹو کے تھری کے فور آیا تو وہاں پہ آپ کے پاس L one L three L four آئے گا کس کے لیے سیکنڈ آرڈر کے لیے اسی طرح سے تھرڈ آرڈر کی ہوگی تو آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ چیزیں کیلکولیٹ کریں گے اس فارمولے میں لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی آپ کے پاس جناب وائی این پلس ون آ جائے گا اور اسی طرح سے آپ ڈیفائن کرتے جائیں گے ایک فنکشن ایف ون ہے ایک فنکشن ایف ٹو ہوگا ایک فنکشن ایف ہے تو جناب یار یعنی یہ جو آر کے میتھڈ سے they can be used for simple first order differential equation they they can can be be used for for solving solving higher order differential equation and solved a system of linear differential equations ٹھیک بات ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وین کی ویلو کیا ہے ایچ ایف ٹی ٹو کی ویلو ہے H F T plus H by two Y plus K two by two K four is equal plus H Y plus K three یہ دیکھیے کہ فرسٹ اور کے ون اور کے فور جو ہے ایک طرح کے ہیں اور کے ٹو جو کے تھری جو ہے وہ بھی تقریباً ایک طرح کے ہیں اب یہاں پر جس طرح سے آپ نے کے ون کے ٹو کے تھری کے فور معلوم کیا اگر آپ کے پاس ہر آرڈر کی ڈیفرنشیل لوکیشن ہوگی تو وہاں پہ L one L two L three L four آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا تقریباً یہی فارمولا استعمال کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ پی سی میتھڈ جس میں پرڈکٹر اور کریکٹر میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے اندر ایک خاص میتھڈ تھا جس میں ملنیز میتھڈ بتایا تھا ٹھیک ہے یاد آیا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ انفارمیشن اور چاہیے اگر آپ کو ٹی وائی فور معلوم کرنا ہے تو آپ کو T naught T one T two T three پتا ہونے چاہیے یہ آپ کے پاس ایک ہم نے پیئر معلوم کیا تھا ایک ہم نے پی معلوم کیا تھا ایک سی معلوم کیا تھا وہ ڈرائیو کیا تھا میتھڈ تو اس کو دیکھ لیتے اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور آج جو ہم میتھڈ کریں گے وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہوگا لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم انٹیگریٹ کیا تھا نا D Y by D T to F T Y تو ہم نے انٹیگریٹ کیا تھا انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس Y four minus Y naught آئے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ integrate from T naught to T four F T Y D T تو جب وہاں پہ میں نے کہا کہ آپ ایف ٹی وائی جو ہے نا وہاں سے لے لیں نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولا کی مدد سے لے لیا اور میں نے سوال کر لیا لیکچر مکمل کیا تھا اس کے بعد ای میل آیا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولا کیوں لیا نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس فارمولا کیوں نہیں لیا تو ان کی فرمائش بھی پوری کرتے ہیں اور آج ان اس کو ہم اپلائی کر کے ایک نیا ریزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں what we studied in the last lecture Milne's method it is a multi step method we are we assume that the solution to the given initial value problem is known at the past four equally space points T naught T one T two T three یہ خیال رکھیے گا کہ T naught T one T two T three جو ہے they are equally space points ہیں آن دی ہارجنٹل ایکسس تو ہم نے یہ بتایا تھا اس کے اندر کہ وائی فور کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں Y naught plus four H by three two Y one dash minus Y two dash plus two Y three dash plus twenty eight by ninety H delta to the power four Y naught dash یہ آپ کو میں نے سلائڈ بتائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ملنیس کا پریڈکٹر فارمولا ہے اور پریڈکٹر فارمولا آپ ایف کے میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کر دیں اور اگر آپ وائی میں کرنا چاہتے ہیں تو وائی میں کر دیں کیونکہ ہمارے پاس Y naught Y one Y three دیے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ Y four H by three two Y one dash minus Y two dash plus two Y three dash plus eight by ninety H power four Y naught dash تو جناب یہ آپ کے پاس فارمولا آ گیا اس کے ساتھ ساتھ جب جبکٹر فارمولا کیلکولیٹ کیا تو آپ کو کریکٹر فارمولا تو ضرور کیلکولیٹ کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو جو اسکرین میں بتایا تھا وہ کیا تھا دیٹ واز اکول ٹو تو یہ جناب ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے آج ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور یہ جو ہمارے پاس جنرل فارمولا آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے اسی کو دیکھتے ہیں اور ایک نیا طریقہ کار ڈرائیو کرتے ہیں تو فائنلی ہمارے پاس یہ جو پیئر ہے یہ کیا ہے Y N plus one is equal to Y N minus three plus four H by three into two Y N minus two dash minus Y N minus one dash plus two Y N dash Y N plus one is equal to Y N minus one plus H by three Y N minus one dash plus four Y N dash plus Y N plus one dash اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ٹرمس تھیں جو کہ ہم نے پہلے فارمولے آپ کو بتائی تھی وہ یہاں پر ہم نے اومٹ کیے یعنی ہم نے کہا کہ وہ جو ٹرمس ہے ہائر آرڈر کی اس کو چھوڑ دے یہ فارمولا ہے اس کے اندر delta to the power four کی جو ٹرمس ہے نا وہ میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ delta to the power four یہاں پر بھی آیا تھا اور اس سے پیچھے بھی delta four to the power four آیا تو اس کو ہم نے چھوڑ دیے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ فارمولے آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے پی کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا جو پی کی ویلو آئے گی وہ آپ نے استعمال کرنی ہوگی سی کے لیے اور سی کیا ہوگا اس کو ماڈیفائی کرے گا یا کریکشن کرے گا یہ تو پہلے پرڈکشن ہی ہے نا ایک پرڈکشن کسی طرح سے ہو سکتی ہے دوسری چیز خیال رکھیے گا کہ یہ جو میتھڈ ہم نے آپ کو ملنیز میتھڈ بتایا تھا یہ سیلف اسٹارٹنگ نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس آر کے میتھڈ ہے ٹیلرس میتھڈز میتھڈز ہے آئلرس ہیں یہ سیلف اسٹارٹنگ میتھڈز ہیں پروسیجرس ہیں ہم وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویلوز نہیں دی ہوئی ہیں تو آپ ان کی مدد سے پہلے ویلوز کیلکولیٹ کر لیں یعنی Y one Y two Y three اگر آپ کے پاس نہیں تو وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں and then you try to apply this Milne's method تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں finally Y N plus one is equal to Y N minus three plus four H by three into two Y N minus two dash minus Y N minus one dash plus two Y N dash Y N plus one is equal to Y N minus one plus H by three Y N minus one dash plus four Y N dash plus Y N plus one dash اب ہمارے پاس یہ ایک نئی چیز آتی ہے نئی چیز کیا ہے یہ ایک میتھڈ ہے جس طرح سے ملنیز میتھڈ تھا یہ ایڈم مولٹن میتھڈ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہی انٹیگریشن کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے وہاں پہ کیا تھا صرف یہاں پر آپ نے کیا کرنا کرنا ہے ہے استعمال ایف ٹی وائی کو not from the Newton's forward difference formula بلکہ نیوٹنس بیکورڈ ڈیفرنس فارمولا سے وہاں پہ آپ کے پاس ڈیلٹا تھا ابھی ہم نے بتایا تھا جہاں پہ delta to the power four کی ٹرمس کو آپ نے کرنا ہے ڈیلٹا وغیرہ تھا یہاں پر ہمارے پاس ڈیل ہوگا یعنی کہ الٹا ڈیلٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے وہ نیوٹنس کا بیکورڈ ڈیفرنس فارمولا استعمال کر کے اس کو انٹیگریٹ کریں گے وہی پروسیس ہے وہی اسٹیپ ہے کوئی چیز نہیں ہے سمپل ڈیٹو کاپی ہے اور اگر میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ فوراً دو چار منٹ میں کر لیں گے یعنی کہ یہ جو پچاس منٹ کا لیکچر ہوتا ہے پچپن منٹ کا یہ آپ پانچ منٹ میں خود ہی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو فارملائز کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کو جو میں نے ابھی بتائی ہے اٹ از اندر predictor corrector method where we use the fact that the the solution to to given initial value problem is known at past four space points T T T T N N N N minus minus one minus three بتایا گیا پھر ونس اگین کہ یہ آپ کے پاس اندر میتھڈ ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے اس میں ایک پرزیوم کیا گیا ہے کہ آپ کو فور ایکولی اسپیس پوائنٹس جو دیے ہوئے ہیں T N T N minus one T N minus two T N minus three اس میں اس کی ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے where we use the fact that solution to the given initial value problem is known at past four equally space points یعنی وائی کی ویلیو ٹی این پر بھی ٹی این مائنس ون پہ بھی ٹی این مائنس ٹو پہ بھی ٹی این مائنس تھری پہ آپ کو پتا ہے تو پھر آپ وائی کی value T N plus one پہ کیلکولیٹ کر سکیں گے تو یعنی کہ یہ چار جگہ پہ آپ کو ویلوز پتا ہونی چاہیے نیکسٹ میں کہ the task is to compute the value of Y at T N plus one ٹھیک ہے نا کہ وائی کی ویلو کیلکولیٹ کرنی کس جگہ پہ ٹی این پلس ون پہ جبکہ آپ کو اس سے پیچھے ویلو جو ہے T N T N minus one T N minus two T N minus three پہ آپ کو پتا ہے ہم نے ونس اگین کرنا ہے let's consider the differential equation D Y by D T is equal to F T Y وہی ایک جو اسٹینڈرڈ اکویشن جو پہلے دن سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی اسی کو لے کے ہم اینالائز کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی وہی ہے D Y Y by D T T to F اس سے تو آپ تنگ آ گئے ہوں گے کافی گھبرا گئے ہوں گے کوئی بات نہیں آج آخری لیکچر ہے اس کے بعد آپ کو تو زیادہ پڑھنا ہوگا میری اس سے شاید جان چھوٹ جائے گی integrating between the limits T T to N plus one we have T to T once again کیا کرنا فرام کرنا N to T T T N plus one D D by is equal to on the right hand side integration from T N to T N plus one of F T Y D T اب لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اگر انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹ کرنے کے بعد لمٹ لگائیں گے لمٹ لگانے کے بعد جو آپ کے پاس ویلوز آئیں گی وہ کیا ہوں گی Y N plus one minus Y N Y N plus one minus Y N اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گا T N to T N plus one integration F T Y D T integral of F T Y from T ایو T S integration T M T S one F T Y D T نا to carry out integration we proceed as follows we employ Newton's backward interpolation formula اب یہاں پر وہی چیز ہے جو میں نے ابھی شروع میں بتائی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ اب نیوٹنس کا جو بیکورڈ فارمولا تھا نا ہمارے پاس جس میں ہم بات کر رہے تھے بیکورڈ انٹرپولیشن فارمولا ٹھیک ہے وہی ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ فارمولا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ فارمولا تھا F T Y is equal to F N plus S delta F N plus S into S plus one divide by two delta square F N plus S into S plus one into S plus two divide by six delta cube F N and so on so forth اور ایس کیا چیز ہے ایس ہے آپ کے پاس T minus T N divide by H once again S is equal to T minus T N divide by H اب یہ دیکھیں ذرا اس کی لاجک دیکھ لیں کہ ہم یہ نیوٹنس کا بیکورڈ ڈیفرنس فارمولا کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم نے پہلے پرزیوم کیا تھا نا وہ ایک فارورڈ ڈفرینس فارمولا تھا یہ ہمارے پاس اب یہ بیکورڈ ڈفرینس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں جب فارورڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس ٹی ناٹ تھا ٹی ون تھا ٹی ٹو تھا ٹی تھری تھا اور اس کے بعد ٹی فور ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے یہاں پر ہمارے پاس ٹی این ہے اور ٹی این مائنس ون ہے ٹی این مائنس ٹو ہے ٹی این مائنس تھری اور ہم ٹی این پلس ون کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بیکورڈ ڈفرینس فارمولا استعمال کیا ہے اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے اب کیا کریں گے اس ایف کی ویلو ہم پٹ کریں گے اس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے اس کو ویریبل کو چینج کریں گے اور لمٹ لگانے کے بعد ہم جواب نکال لیں گے وہی چیز جو ہم نے وہاں پہ ملنیز میتھڈ میں کی تھی یہاں پر بھی وہی چیز کریں گے صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیلٹا تھا یہاں پہ ڈیل ہے ہے ٹھیک آگے چلیں یہ خیال رکھیے گا کہ ایس جو آپ کے پاس یہاں پر ہے S to T T minus N divide by H ہے ایس بی ایک ویریبل ہے اور ٹی بی آپ کے پاس ایک ویریبل تھا after substitution we get Y N plus one is equal to Y N plus T N to T N plus one integration F delta F N plus into S plus one divide by two delta square دیکھیے گا یہاں پر ہمارے پاس اس کے اندر کیونکہ یہ ہم بیکورڈ ڈفرینس فارمولا لگا رہے ہیں تو ایف این آ رہا ہے جبکہ وہاں پر ہم نے فارورڈ ڈفرینس فارمولا لگایا تھا تو وہاں پہ ہمارے پاس ایف ناٹ تھا تو یہ ایک تھوڑی سی چینج ہے جس کو ذہن میں رکھیے گا یہ وہی چیز ہے صرف ہم نے اس کے اندر ایف ٹی وائی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی ہے next now by changing the variable of integration from T to S the limits of integration also changes from zero to one and this دبو ایکسپریشن بیکمس اب ہم نے کیا کیا اس کو ویریبل کو چینج کر دیا فرام ٹی ٹو ایس کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا پھر دیکھ لیں اس کو کہ ایس کی ویلو کیا ہے S is equal to T minus T N divide by H اور یا ٹی کی ویلو آپ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں T is equal to T N plus S H کیا چیز ہے جی T is equal to T N plus S H یہ ویلو ہم نے یہاں سبسٹیچیوٹ کی ہے یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گا ٹھیک ہے نا وہ ایکسپریشن کیا آ گیا آپ کے پاس Y N plus one is equal to Y N plus H from zero to one F N plus S delta F N plus S into S plus one divide by two delta square F N and so on so forth and this has to be integrated over S اس کو انٹیگریٹ کریں سمپلیفائی کریں سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا وہ جواب یہ آ جائے گا جناب اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں یہ میں نے تین اسٹیپس یہاں پہ کھا لیے ہیں آپ نے نہیں کرنے ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے خود H and every step calculate کرنا ہے انٹیگریشن اور دیکھیں کہ جواب یہی آتا ہے یا نہیں آتا ہے ان شاء اللہ جواب یہی آئے گا Y N plus one is equal to Y N plus H F N plus one by two del F N plus five by twelve del square F N plus three by eight del cube F N and plus two fifty one divide by seven twenty del to the power four F N یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ڈیل ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہے اور وہ جو ڈیلٹا تھا پچھلی دفعہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہے اب یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایکسپریشن ہے اس کے اندر ڈیلٹا ایف این ہے ڈیلٹا اسکوائر ایف این ہے ڈیلٹا کیوب ایف این ہے سو آن سو فورتھ تو ڈیلٹا ایف این ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے F N minus F N minus one اور ڈیل اسکوائر ایف این کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to F N minus two F N minus one plus F N minus two ٹھیک ہے نا یہ ڈیل کی ویلو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ del F N is equal to F N minus F N minus one اور del cube F N is equal to F N minus three F N minus one plus three F N minus two minus F N minus three اب یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے اس کو سمپلیفائی کریں گے اور بالکل اسی طرح کا جیسے کہ ملنیز میں آیا تھا یہاں پر بھی ایک ایکسپریشن آپ کو ملے گا اس کو جب ہم نے سمپلیفائی کیا مطلب سبسٹیچیوٹ کیا سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد سمپلیفائی کیا یہ آپ نے ایکسرسائز کے طور سے کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب کیا آ گیا جواب آ گیا Y N plus one is equal to Y N plus H divide by twenty four into fifty five F N minus fifty nine F N minus one plus thirty seven F N minus two minus nine F N minus three plus 251 divide by 720 h delta to the power 4 fn اب یہ جو آپ کے پاس ایف این وغیرہ دیا ہوا ہے نا اس میں اس ایکسپریشن میں اگر آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو ایف این ہے ایف این مائنس ون ہے اب ایف تو آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہے ایف ہمارے پاس وائی ڈیش کے برابر ہے کیونکہ D Y by D T to F T Y ہے تو وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ Y dash is equal to F کے برابر تو وہ ویلوز یہاں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا یہ ہمارے پاس دوسری اکویشن آ گئی Y N plus one is equal to Y N plus four this is known as Adams پر فارمولا ٹھیک ہے نا ایڈمس کا جو فارمولا ہے یہ آپ کے پاس آ گیا اور جب ہم پیئر میں لکھیں گے تو یہ جو ہمارے پاس ٹرنکشن ایرر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم نکال دیں گے تو یہ جناب ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا جب ہمارے پاس فارمولا آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا کریکٹر فارمولا بھی تو نکالنا ہوگا وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے کرنا ہوگا آپ نے وہاں پہ ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے انٹیگریشن کرنا ہے اور جواب نکالنا ہے یہاں خیال رکھیں کہ اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو ٹرنکیشن ایرر تھا وہ کیا تھا جو ابھی آپ اوپر سے دیکھیں تو رائٹ جو لاسٹ ٹرم ہے یہ ہے 251 divide by 720 H del to the power 4 Y and dash اور یہی میں نے یہاں لکھا ہے دا ٹرنکیشن ایرر از دس ٹھیک بات ہو گئی یہاں پہ یہ آپ کے پاس ٹرنکیشن ایرر ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اومٹ کر سکتے ہیں to obtain corrector formula we use Newton's backward interpolation formula about F N plus one instead of F N یہ خیال رکھیے گا کہ اب بیکورڈ سبسٹیٹیوشن فارمولا استعمال کرنا ہے تو ایف این کی جگہ ہم ایف این پلس ون استعمال کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس ایک اکویشن آ جائے گی اسکرین پہ موجود ہے Y N plus one is equal to Y N plus H integration from minus one to zero of F N plus one plus S delta F N plus one plus S into S plus one divide by two del square F N plus one plus S into S plus one into S plus two divide by six del cube F N plus one plus S into S plus one into S plus two into S plus three divide by twenty four del power four F N plus one and this has to be integrated over S ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایف این کی جگہ ہم نے ایف این پلس ون استعمال کیا ہے carrying out the integration and repeating the steps we get the corrector formula as اور اس کے بعد انٹیگریشن کرنے کے بعد لمٹ لگانی ہے لمٹ لگانے کے بعد جو ویلو آئے گی ویلو آئے گی ان ٹرمز آف ڈیل اور اس کے اندر پھر آپ نے وہی فارمولا لگا دینا ہے یعنی ڈیل کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دینی ہے اینڈ الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ایکسپریشن آئے گا جو ایکویشن آئے گی اس طرح سے جناب یہ اب آپ کے پاس ایک اکویشن آ گئی جس میں آپ کی value Y plus one calculate کی جا سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایک سوال مجھ سے پوچھا میں نے کئی جگہ پہ استعمال کیا ایکسپریشن کئی جگہ پہ میں نے فنکشن استعمال کیا لفظ کئی جگہ پہ اکویشن تو یہ خیال رکھیے گا کہ اکویشن اس وقت ہوتی ہے جس وقت کہ آپ کے پاس اکولیٹی سائن موجود ہو دونوں سائڈ پہ کوئی چیز ہے اب یہ جو چیز ہے آپ کے پاس اکویشن میں ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی ایکسپریشن ہے کچھ لوگ اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں فنکشن بھی بول دیتے ہیں کہ یہ فنکشن ہے لیکن فنکشن میں تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ ڈفرینس ہوتا ہے تو ایکسپریشن جو ہے نا ایک جنرل ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے اب expression in terms of what this what has to be decided تو ہمارے پاس جناب یہ کریکٹر فارمولا آ گیا اس سے پہلے جو ہم نے نکالا تھا وہ کیا تھا وہ ہمارے پاس پروڈکشن فارمولا تھا جسے ہم پرڈکٹر فارمولا کہتے ہیں اینڈ ناؤ یہاں پر جو ٹرنکیشن ایرر ہے وہ کیا ہے here the truncation error is given by nineteen by twenty H del to the power four Y N plus one dash یہ جو میں نے آپ کو بھی یہاں بتایا ٹرنکیشن ایرر بیسیکلی چیز کیا ہے یعنی یہ ایک اسٹاپنگ رول ہے جہاں پر آپ کو رکنا ہے یعنی اس سے آگے کی جو ٹرم ہے اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرنا اگر آپ نے زیادہ ایکوریسی کی طرف جانا ہے تو ٹھیک ہے del to the power four کی ٹرم ہم نے دیکھی تھی وہاں تک آپ لے لیں پھر آپ del to the power five کو اومٹ کر دیں یا del to the power six کو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایکوریٹ اپنا ریزلٹ نکالنا چاہتے ہیں یا کتنی ایکوریسی تک آپ جانا چاہتے ہیں اب آپ کے پاس تو ایک بڑا اچھا ٹول موجود ہے کمپیوٹر کا آپ نے خود نہیں کرنا ہوگا زیادہ کیلکولیشن کرنے کی آپ کو خود ضرورت نہیں ہے اس کو بتائیں تو جناب here the truncation error is by twenty H del to the power four Y N plus one dash یہ ذرا غور سے پڑھیں جو نیکسٹ ہے the the truncation error in in is approximately more than that corrector but with opposite sign یہ خیال رکھیں کہ ایک جو ٹرنکیشن ایک جگہ کر رہے ہیں وہ تھرٹین ٹائمس ہے ٹھیک ہے نا پروجیکٹر کے اندر یہ thirteen times more than the corrector ہے لیکن اس کا سائن تھوڑا سا ایک نیگیٹو ہے یہ خیال رکھیے گا in general Adam Moulton's predictor corrector pair can be written as اب یہ وہی جو آپ نے الگ الگ ڈرائیو کیے ہیں کہاں سے ڈرائیو کیے ہیں نیوٹنس بیکورڈ ڈفرنس فارمولا سے کیے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا آ گئے اس کو پڑھ لیں اسکرین پہ موجود ہے Y N plus one is equal to Y N plus H by twenty four into fifty five Y N dash minus fifty nine Y N minus one dash plus thirty seven Y N minus two dash minus nine Y N minus three dash and Y N plus one which is C that is equal to Y N plus H by twenty four nine Y N plus one dash plus nineteen Y N dash minus five Y N minus one dash plus Y N minus two dash تو آپ کے پاس یہ پیئر آ گیا ہے ایک پی اکویشن ہے دوسری سی اکویشن ہے ایک پریڈکٹر ہے اور ایک کریکٹر ہے اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا جو کہ آپ نے کیا کیا تھا ملنیز کے اندر کیا تھا ملنیز میں کیا کیا تھا آپ نے کہ پہلے اسٹارٹ کرتے تھے آپ پریڈکٹر سے وہاں سے آپ پی کے جو ویلوز آتی تھی وہ کیلکولیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے اسی کو یوز کر کے آپ نے سی کے اندر لگانی تھی ویلوز ٹھیک ہے وہاں پہ جو آپ کے پاس ویلوز آ رہی ہیں وہ وہاں ویلوز لگائیں گے اور اس کے بعد جو کریکٹڈ ویلوز آئیں گے وہ دوبارہ سے پی کے اندر لے کے آئیں گے اینڈ دین سی کے اندر ونس اگین یہ پورا سائیکل چلتا رہتا ہے اور اس وقت تک نہیں رکتے جب تک کہ آپ کو ایک ڈیزائر لیول آف ایکوریسی نہیں ملتی ہے یہ جو ہم نے ابھی فارمولے ڈرائیو کیے ہیں یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ تو ہیں لیکن یہ زیادہ ایکوریٹ ریزلٹ آپ کو بتاتے ہیں جبکہ اگر آپ جو شروع کے ہم نے میتھڈس بتائے تھے اس کے اندر آپ کو جواب تو جلدی مل جاتا ہے لیکن آپ کسی وقت کیلکولیٹ کیجیے گا تو دیکھیے گا کہ وہاں پر آپ کو پرابلمس زیادہ آئیں گی وہاں پہ آپ کے پاس ایرر زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل یعنی کہ یہ جو بھی ہم نے میتھڈ پڑھا ہے اس کی ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ using Adam Moulton predictor corrector method find the solution of the initial value problem which is given by D Y by D T is is is is equal equal equal equal to to to to y minus t t square and and 1 at 1.0 taking h 0.2 compare it with the analytical solution. طریقہ کار بتایا نا جس میں ایڈم مولٹنٹر کریکٹر میتھڈ ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس پی سی میتھڈ ہے اس میتھڈ سے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے ہمارے پاس سوال کیا ہے D Y by D T ٹیو two Y minus T square ہے اور آپ کے پاس ایچ کی ویلو زیرو پوائنٹ ٹو ہے اور ٹی کی ویلو جو ہے ون پوائنٹ زیرو ہے تو یہی چیز ہے اس کو ذرا ایک سیکنڈ پیچھے دیکھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ والے فارمولے استعمال کرنے ہیں یہ ہمارے پاس جو پیئر موجود ہے جس میں پی ویلو ہے جس میں سی ویلو ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کیا چیز ہے Y N plus one is equal to Y N plus H by twenty four fifty five Y N dash minus fifty nine Y dash N minus one plus thirty seven Y N minus two dash minus nine Y N minus three dash and C is Y N plus one which is equal to Y N plus H by twenty four nine Y N plus one dash plus nineteen Y N dash minus five Y N minus one dash plus Y N minus two dash ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس فارمولا ہے یہ آپ کے پاس سوال ہے یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے کیسے سالو کریں گے یہ ہمارے پاس سولوشن ہے آپ کے پاس آیا اسکرین میں آپ دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں نا in order to use Adams P C method we require the solution of the given differential equation at the past four equally space points for which we use R K method of fourth order which is self starting what do we have to do we have to start with the R K method کون سا آر کے میتھڈ آف فورتھ آرڈر اب یہ آر کے میتھڈ جو فورتھ آرڈر ہے یہ سیلف اسٹارٹنگ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو میتھڈس ہم ابھی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس پی سی میتھڈس ہیں یہ سیلف اسٹارٹنگ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے آر کے میتھڈ استعمال کریں گے اور فورتھ آرڈر کا اور پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کیا کرنا ہے and we have to find the solution of the given differential equation at the past four equally space points تو یہ جو پوائنٹس آپ کے پاس ہے اس سے پیچھے چار پوائنٹس پہ ہم نے اور جو کہ اکولی اسپیس پوائنٹس ہیں وہاں پر اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں taking t naught is equal to zero k one k two k three k four تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے جس میں کے ون کی value zero point two k two کی value zero point two one eight k three is zero point two one nine eight and k four is zero point two three five nine six اور اس کے اندر آپ اسی فارمولی میں لگائیں کون سے فارمولہ میں جس میں آپ کے پاس y one is equal to y naught plus one by six k one plus two k two plus two k three plus k four k one کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں کے ٹو کی کریں کے تھری کی کے فور کی اور آپ کے پاس وائی ناٹ موجود ہے اس کا جواب آ جائے گا 1.21859 کیا جواب آیا 1.21859 یہ جواب آ گیا کس کی ویلو آئی وائی ون آ گئی اب وائی ون آپ کے پاس آ گیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آگے چلتے ہیں جناب اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا وائی ٹو کیلکولیٹ کرنا ہوگا جیسے میں نے بتایا تھا کہ y one y two y three ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں taking t one is equal to zero point two وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا zero point two y one is equal to one point five nine یہ کہاں سے آیا یہ جب پچھلے سلائڈ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وائی ون کی ویلو کیا آ گئی ایچ کی ویلو زیرو پوائنٹ ٹو ہے اب کیا کریں گے ہم کیلکولیٹ کریں گے فور اسے کیلکولیٹ کر لیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا کے ون کی value zero point two three five seven one یہ میں نے تو یہاں پہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد لکھا ہے آپ کو ذرا سے کیلکولیٹ کیجیے گا ضرور اور چیک کیجیے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے k two is zero point two four nine two k three is equal to zero point two five zero six four four is equal to zero point two six one eight four یہ جناب ویلو سبسٹیچیوٹ کریں کس کے اندر جس کے جو آپ کے پاس فارمولا ہے جناب آپ کے پاس جواب آ جائے گا one point four six eight one three ٹھیک ہے کیا جواب آیا one point four six eight one three then next step میں کیا کریں گے ہم وائی تھری کیلکولیٹ کریں گے وائی تھری کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا فارمولا ہے آپ کے پاس y three is two y two plus one by six k one plus two k two two plus plus k k three فور اب یہاں پر کے ون کے ٹو کے تھری دوبارہ سے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا وہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے اسکرین پہ موجود ہے دیکھ لیں کہ t two two two two is is equal equal zero point point four four ہے اب y one one six eight three ابھی ہم نے اوپر کیلکولیٹ کیا تھا h is equal to zero point two اور کے ون کی ویلو آ گئی zero point two six one six k two کی قیمت آ گئی zero point two six nine seven k three is equal to zero point two seven zero six and k four is equal to zero point two seven five seven یہ ویلو سب کریں گے تو وائی تھری کی قیمت کیا گئی یعنی the value of y at the point zero point six that is equal to one point seven three seven seven nine one point seven seven seven three nine یہ آپ کے پاس ویلو کس کی آ گئی جناب وائی تھری کی ویلو آ گئی اور آپ نے y naught y one y two y three calculate کر لی ہیں یہ آپ کے پاس وائی ناٹ آ گیا وائی ناٹ کیا آ گیا that is equal to one one y آپ نے کیلکولیٹ کر لیا one point two one eight five nine y two is to to one point four six eight one three and y three is two one point seven three seven seven nine تو یہ آپ کے پاس ویلو کس کی ہو گئی وائی ناٹ کی ہو گئی وائی ون کی ہو گئی وائی ٹو کی ہو گئی وائی تھری کی ہو گئی اب آپ کیا کر سکتے ہیں ایڈم مولٹن فارمولا لگا کے اس کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہم کیا کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وائی فور اب وائی فور کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وائی تھری بھی ہونا چاہیے وائی ٹو بھی ہونا چاہیے وائی ون بھی اور وائی ناٹ بھی اب وائی ناٹ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا وائی ناٹ تو ہمارے پاس دیا ہوا تھا وائی ون ہم نے کیلکولیٹ کر لیا y two y three calculate کر لیا وائی فور ہم کیلکولیٹ کر سکیں گے آسانی سے by using this very formula جو کہ آج ہم نے ڈرائیو کیا یعنی کہ ایڈم مولٹن فارمولا اور اس کے اندر آپ کے پاس وہی ہے ایک ٹی اکویشن ہوگی ایک آپ کے پاس سی اکویشن ہوگی وہاں پہ اس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے اور ہمارے پاس ان جواب آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے پی از اکول ٹو یعنی پی اکویشن جسے کہتے ہیں y n plus one is equal to y n plus one so forth اور اسی طریقے سے C y y n n plus plus one is to h by four so four اس کے اندر ہم ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے کس کی کریں گے این کی جگہ اگر ہم تھری رکھیں گے تو آپ کے پاس وائی فور پی اب یہ وائی فور پی ایک ہم نے نئی ٹرم یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہے یعنی کہ یہ بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ اس وقت کیا معلوم کر رہے ہیں کون سا کمپونیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پریڈکٹر کمپونیٹ کو دیکھ رہے ہیں وائی فور یعنی پریڈکٹر کمپونیٹ یا پی اکویشن ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and y4 p is equal to y3 plus h by 24 55 y3 dash minus 59 y2 dash plus 37 y1 dash minus 9 y0 dash اب یہ جو آپ کے پاس فارمولا ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے وائی تھری ڈیش کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے وائی ٹو ڈیش کی وائی ون ڈیش کی اور وائی زیرو ڈیش کی سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس جناب جواب آ جائے گا کیا جواب آ جائے گا وائی فور پی کی ویلو آ جائے گی اب from the given differential equation we have y dash is equal to y minus t square therefore y naught dash کیا ہو گیا آپ کے پاس y naught dash is equal to y naught minus t naught square that is equal to one point zero y one dash is equal to y one minus t one square is equal to one point one seven eight five nine y two dash is equal to y two minus t two square that is equal to one point three zero eight one three and y three dash finally is equal to one point three seven seven seven nine one point three seven seven seven nine یہ وائی تھری ڈیش آ گیا آپ کے پاس تو جناب یہ آپ کے پاس وائی ناٹ ڈیش آ گیا وائی ون ڈیش آ گیا وائی ٹو ڈیش آ گیا وائی تھری ڈیش آ گیا آپ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں جو بھی میں نے ابھی آپ کو فارمولا بتایا تھا تو آپ کے پاس کیا آ گیا y zero point eight is equal to y four P that is equal to one point seven three seven seven nine plus zero point two divide by twenty four into seventy five point seven seven eight four five minus seventy seven seven seven point point one nine six plus forty three six zero seven eight three minus 9 zero one four five one that is equal two two point zero one four five one یہ اب آپ کے پاس جواب آ گیا کیا جواب آیا وائی فور پی آیا وائی زیرو پوائنٹ ایٹ آیا اور یہ جواب کیا ہے ون فور فائیو ون اب اسی طریقے سے جب آپ نے پی معلوم کر لیا تو آپ سی بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ سی اکویشن جو آپ کے پاس کریکٹر فارمولا ہے یا کریکٹر ویلو ہے وہ آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کو ہم کہیں گے y four C y four C will be equal to what اب آپ کے پاس پتا ہے کر لیں اور وہاں پہ اس کی ویلو کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کیسے کیا آپ نے nine y four dash is equal to nine y four P minus t four یہ آپ کے پاس فارمولے سے جو آپ کے پاس اوریجنل دیا ہوا ہے وہاں سے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں nine y four dash is equal to nine into y four P minus t four square that is equal to nine into two point zero one four five one minus zero point eight whole square and that is equal to twelve point three seven zero five nine once again twelve point three seven zero five nine اب آپ کے پاس وائی فور کیا جائے گا y four is equal to y C at the point zero point eight اس کی ویلو لکھیے لمبی چوڑی ساری اس کو سمپلیفائی کریں سبسٹیچیوٹ کریں اینالائز کریں جواب آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2.01434 2.01434 تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو وائی فائیو پی بھی آ جائے گا وائی فائیو پی کا کیا فارمولا ہوگا آپ کے پاس وائی فائیو پی جناب ہوگا y four plus h by twenty four fifty five y four dash minus fifty nine y three dash plus thirty seven y two dash minus nine y one dash یہ آپ کے پاس وائی فائیو پی کا فارمولا ہے اس وائی فائیو پی کے فارمولے کے اندر ویلو سب کریں گے خیال رکھیں کہ y four dash is equal to y four minus t four square یہ کہاں سے میں نے نکالا یہ وہاں سے اوریجنل اکویشن جو آپ کے پاس ڈیفرنشیل اکویشن دی تھی وہاں سے اور وائی فور ڈیش کی ویلو آ گئی one point three seven four three اب آپ وائی فائیو پی معلوم کر لیں y five P will be equal to two point two eight one seven eight اور کورسپونڈنگلی پھر ہم اس طریقے سے وائی فائیو پی بھی معلوم کر سکتے ہیں وائی فائیو سی بھی معلوم کر سکتے ہیں وائی فائیو پی آپ نے کیلکولیٹ کیا ابھی ٹو پوائنٹ ایٹ آیا اور وائی فائیو سی جو آپ کیلکولیٹ کریں گے وہی فارمولا لگائیں گے آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی جناب آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایٹ تھری نائن تھری یہ ہمارے پاس تقریباً جواب آ گیا اور اس کو اگر آپ چاہیں فور ڈیجٹ تک کرنا چاہتے ہیں فور ڈیجٹ تک کر لیں تھری نائن ہے two point two eight three nine کر لیں two point two eight four کر لیں سو دیٹ اپروکسیمیٹ لی آپ کے پاس numerical solution of this very differential equation یا دوسرے لفظوں میں ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ویلو کیلکولیٹ کی ہے کس کی وائی کی ایٹ ون پوائنٹ زیرو تو یہ آپ کے پاس جواب آیا وائی فائیو ٹھیک ہے نا پانچ اٹریشن کے اندر پانچ پروسیس کے اندر پانچ اسٹیپس کے اندر یہ ہم نے جواب کیلکولیٹ کیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے کلیئر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ نارملی وہی ایڈم مولٹن میتھڈ میں جو کہ ہم ملنی میتھڈ میں کرتے تھے ایک ہمارے پاس پی اکویشن ہے اور ایک ہمارے پاس سی اکویشن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یہی جو پیئر ہے پیئر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے فارمولے دیے ہوئے ہیں بیسیکلی آپ کے پاس اور اس اس کو سبسٹیچیوٹ کرتے جاتے ہیں and that's how you get کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اسٹیپس آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ نے وائی فائیو دیکھنا ہے تو وائی فور سے دیکھ لیں یہاں پہ سارا ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا کو استعمال کریں وائی سکس جب وائی فائیو کیلکولیٹ کر لیا تو وائی سکس کیلکولیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں وائی سیون وائی ایٹ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اونلی آپ نے کیا کرنا ہے لاجیکل طریقے سے آگے بڑھنا ہے اس کے اندر جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ logic is very very important اگر لاجک آپ کی صحیح ہے تو آپ آگے فردر آسانی کے ساتھ ریکرنسلیشن کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی numerical solution of ordinary differential equation اب ہم اس میں ایک چھوٹا سا کمپوننٹ رہ گیا وہ کرتے ہیں پانچ سات منٹ میں کمپلیٹ کرنے کی and and then we complete complete this this very lecture also will the chapter اس کو آپ انٹیگریٹ کر لیں انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا d by d t of y into e to the power minus t is equal to minus e to the power minus t t two square اور انٹیگریٹ کر لیں سمپلیفائی کر لیں سالو کر لیں آپ کے پاس الٹیمیٹ سولوشن کیا جائے گا y is equal to t square plus two t plus two plus c over e to the power minus t ٹھیک ہے اس کے بعد انیشیل کنڈیشن لگائیں گے انیشیل کنڈیشن سے آپ کے پاس سی کی قیمت مائنس ون آ جائے گی تو آپ کے پاس جواب آ گیا y is equal to t square plus two t plus two minus e to the power t اور یہاں سے آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ گیا y at one point zero is two point two eight one seven تو تھوڑا سا اپروکسیمیشن دونوں یہ صحیح ہے اس کو دیکھیں کہ کس جگہ پہ تھوڑی سی ویریشن آئی ہے ٹھیک بات ہے چلیں جناب چھوٹا سا ایک ٹاپک رہ گیا میں نے کہا یہ بھی کور کر لیں کنورجنس اینڈ اسٹیبلٹی کنسیڈریشن کہ آپ کا جو سولوشن معلوم کر رہے ہیں یہ کنورج کر رہا ہے کسی جگہ پہ پہنچ رہا ہے یا ڈائیورج کر رہا ہے آپ الٹیمیٹلی جواب نہیں حاصل کر سکتے اور اس کے بعد کہ یہ جو آپ نے سولوشن معلوم کیا ہے کتنا اسٹیبل ہے یعنی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دوسرا جواب اس کا پیش کرنے لگے تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں ذرا غور سے پڑھ لیں دیکھ لیں try to go through them very quickly numerical solution can be shown to convert to its exact solution تو پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس ایچ اسمال ہے تو آپ الٹیمیٹلی وہاں پر کیا پہنچ سکتے ہیں سولوشن کی طرف پہنچ سکتے ہیں the numerical solution of a differential grow exponentially as we computed from one step to اندر تو دوسری چیز یہ دوسری کنڈیشن یہ کہ یہ ایکسپورینشلی بڑھنا شروع نہ ہو جائے اس کے اندر error do not grow exponentially جو آپ کے پاس ارر آ رہا ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنا نہ شروع ہو جائے تھوڑا تھوڑا بڑھے لینئرلی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایکسپونینشلی زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے I read this slide again the numerical solution of a differential equation is set to be stable as we اندر یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ تیزی کے ساتھ کہیں گرو نہ کرنا شروع کر دے next is stability consideration are very important in finding the the numerical solution of differential equation either by single step method or by using multi step method ٹھیک ہے نا تو یہ اسٹیبلٹی کنسیڈریشن جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کس لیے چاہے آپ اس کا نومیریکل سولوشن معلوم کر رہے ہیں بائی سنگل اسٹیپ سے یا بائی ملٹی اسٹیپ سے کیوں کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس سولوشن ہی اسٹیبل نہیں آ رہا ہے تو پھر ایک بڑی پرابلم آئے گی then then you will not be very certain کہ یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹ آنسر لے کے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے I read it again stability consideration are very important in finding the numerical solution of the differential equation either by single step method or by using multi step methods next However, theoretical analysis of stability and convergence of RK method and PC methods are highly involved and obtain numerically stable solution using fourth order RK method to the simple problem y dash is equal to a y gives us stability condition as minus 2.78 less than equal to AH. یہ کیا چیز آئی ہے یہ بھی ذرا غور سے اس کو ذرا دیکھ لیں Once again, ہمارے پاس کیا ہے using fourth order RK method to the simple problem y dash is equal to AY. یعنی y dash is equal to a y اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس اسٹیبلٹی کنڈیشن کیا ملتی ہے minus two point seven eight should be less than equal to a h ہونا چاہیے ٹھیک ہے next one is in practice to get numerically stable solution to similar problems we choose the value of h much smaller than the value given by the above condition and also check for consistency of the result یہ خیال رکھیے گا جو ہمارا ریزلٹ ہے نا یہ کنسٹینٹ ہو یہ نہیں ہو کہ آج کچھ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آ گیا ایک اور کیلکولیشن کی دوبارہ سے تو کوئی چیز ڈفرنٹ آ گئی تو یہ ہم نے دیکھنا ہے اور ایچ کی ویلیو بہت چھوٹی سے چھوٹی لینے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ وہ جو کنڈیشن تھی نا ہم نے بتایا تھا کہ جو ہمارا کرو ہے وہ ایک اپروکسیمیٹ اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے تو وہ صرف پاسبل ہوگا کہ جب یہ انٹرول ہے یعنی دو پوائنٹس کے درمیان یہ بہت چھوٹا ہو یعنی t one minus t naught بہت چھوٹا ہو t two minus t one جو کہ ایچ کے برابر ہے یہ بہت اسمال ہونا چاہیے Another topic of interest which is not considered namely the stiff system of differential equation that arises in many chemical engineering system such as chemical reactors where the rate constant for the reaction involved are widely different تو یہ ایک چیز ہم نے کیا کہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہے اندر topic of interest which is not considered here namely the stiff system of differential equation یہ کہاں پہ آتے ہیں بازی کیمیکل انجینئرنگ پروسیس کے اندر آتے ہیں جہاں کے اندر ہمارے پاس کنڈیشن بہت زیادہ اسٹیف ہوتی ہیں وہ یہاں ہم نے کنسیڈر نہیں کی ہیں lastly most of the realistic stiff differential equation do not have any analytical solution and therefore only numerical solution can be obtained یہ خیال رکھیے گا جب بھی آپ کے پاس صرف ڈفرینشیل اکویشنس ہیں تو اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس صرف اس کا نومیریکل سولوشن ہی آئے گا how to get numerically stable solution a very small step size h is required to use either R K method or P C method more computer time is required کیا کہا ہے میں نے کہ more computer time is required more power is required آج کل تو کمپیوٹر کافی زیادہ فاسٹ اور کافی زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ پاورفل بھی ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس آرڈر ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی ہے تو اس کا بھی نومیریکل سولوشن آپ معلوم کر سکتے ہیں اور کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہی آپ کے پاس جو طریقہ کار موجود ہیں ان کو استعمال کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ numerical solution of ordinary differential equation معلوم کر سکتے ہیں کون کون سے آپ نے کیے تھے میتھڈ ایک ٹیلر سیریز میتھڈ کیا تھا ایک آئلس آئلس میتھڈ کیا تھا پھر ماڈیفائڈ میتھڈ کیا تھا اس کے بعد آر کے میتھڈ کیے تھے ہم نے آر کے میتھڈس کی کئی زیادہ فردر اپلیکیشن اور لاسٹ میں پی سی یا جس کو ہم نے کہا تھا پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ اور اس کے اندر بھی دو میتھڈ ہم نے کیے تھے ملنی میتھڈ اور مولٹن میتھڈ آج اس کے ذریعے ہم نے ایگزامپل کی اور آخر میں کنورجنس اور اسٹیبلٹی کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی ہے یہ ذرا جلدی میں میں نے کور کیا ہے in order to have the completeness جی اس کے ساتھ ساتھ آج کا لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے اور یہ چیپٹر بھی مکمل ہوتا ہے اگلے لیکچر جو لیکچر نمبر 41 ہے اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کچھ ایگزامپلس وغیرہ لیں گے اور ہم ڈائریکٹلی بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے کوئی کمپیوٹر پروگرام لیں گے اس سے بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے چاہے وہ لینئر اکویشن کی بات چیت ہے نان لینئر اکویشن کی بات کی ہے یا آرڈنری ڈیفرنشیل کی کی بات چیت تھی ان سب کو ہم ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے میں نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر اطاول کلیم صاحب سے کہ وہ بھی آ جائیں اور ہم دونوں مل کے اگلے پانچ لیکچرس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ ہم کو بھیجیں تاکہ ہم اس کا سولوشنس آپ تک بھیج سکیں تو وہی بات ونس اگین کہ اپنا خیال رکھیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل صحت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کی دماغی صحت بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کام کاج کر سکے کنٹریبیوٹ کر سکے اور فزیکل صحت تو چاہیے ایکسرسائز میں میتھمیٹیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے thanks to virtual university and thanks to the government of Pakistan مجھے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم